جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا امر حاضر مجھول امر حاضر مجھول لکن سر لکن سرا لکن سرو لکن سری دوسرا تم سرنا اب آپ مجھے بتائیں گے لکن سر لکن سرا لکن سرو لکن سری لکن سرا تم سرنا ہم نے پڑھا تھا نا یہ تو پل تو پلا یہ سارا وہ تھا اب ذرا مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ سیگا کون سا ہے پہچاننے کے معنی ہوتے ہیں پہچاننے کے معنی تو یہ بتائیے یہ سیگا کون سا ہے تو مجبور کا سیگا آئے گا لیتو رفو نیتو رفو لتو کون سا سیکھا ہوگا لتفعلو لتفعلو نیتو پالو لتو رف نیتو رفو نیتو لتو پلاپلو نیتو رف لتو لتو لتو ٹھیک ہے جمع مذکر حاضر تھا جمع مذکر حاضر پہلے امر حاضر مشہور مذکر حاضر فیل امر حاضر مجبور یس الو کا بتایا تھا آپ کو سوال کرنا تا یس الو تو یہ بتائیے یہ کون سا سیگا ہوگا لتس علی لتس علی لتس علی حمزہ یس لتس علی لتس علی لتس علی ہاں واحد محمد حاضر پہلے امر حاضر مجبور پہلے امر حاضر مجبور نیتو ایسے ہوگا لتوسل سلو للی تو سلا لو یہ کیسی کی میں نے بتایا نا کیسی کر رہے ہیں تو سلح سلو للی للا قتل یک طلو ہوتا ہے قتل کرنا یک طلو اب یہ سیگا بتائیے کون سا تلنا لتنا جمع مون تیرے امر حاضر مجبور کیسے ہوگا لت للا للو للی للا لک تلنا لکتلو لک تلی لک تلا تلنا امر غائب کیسے اب چلے امر غائب کی طرف آ جائیں امر غائب امر غائب کیسے کیا تھا ہم نے لیفل فل لیفلو فلا لتفلا فلو لیفل فلا لیا فلنا لیا

معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجھول بھی ہو سکتا ہے امر غائب معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجھول بھی ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ نے میں لفظ گا آپ نے بتانا ہے کون سا سیگا ہے کون سی بحث ہے کیا ہے سرو لیون سرو غائب کے ہیں لیون سرو کون سا سیگا ہوگا سرو ہاں جمع مذکر غائب پہلے امر غائب مشغول جمع مذکر غائب فعل امر غائب مشغول ٹھیک ہے نا فعل امر غائب مشغول ہو جائے گا نا جمع مذکر لیون سر لیون سرا لیون سر سر سرا لیون سر نہ لیون سر لیون سر اچھا اب یہ زہبا یا صحابو کے معنی ہوتے ہیں جانے کے جانا جانا یہ سگا بھی بتائیں گے اور بحث وغیرہ بھی بتائیں گے کہ کون سی ہے غائب ہے معروف ہے مجبول ہے کیا چیز ہے لیز ہبا لیز ہبا لیز ہبا لیز ہبا تسمیہ مذکر غائب فیل امر معروف ٹھیک ہے تسمیہ مذکر غائب لیز ہب لیز ہبا لیز ہبو لتذهب لتذهب لتذهبنا لأذهب لنذهب ہے نا ہاں، تو یہ اس کا کیا معنی تھا جانے کے معنی جانے کے معنی صاحب یا صاحب کے معنی جانا اب میں اردو میں کروں گا آپ نے مجھے اس کی ارگا کے دینی ہے کہ کیا ہوگی عربی کیا ہوگی اردو بتاؤں گا آپ نے اس کی عربی بتانی ہے ان وسطوں کے جی ان سب عورتوں کو جانا چاہیے ان ان سب عورتوں کو جانا چاہیے ان سب عورتوں کو جانا چاہیے کیا ہوگا سیگا بنائیے ذرا کیا بنے عربی کیا بنے گی اس کی ان سب عورتوں کو جانا چاہیے ان سب عورتوں کو جانا چاہیے ان سب عورتوں کو تو جو ہے سب عورتیں آ گئی تو وہ نون تو کہیں نہ کہیں آ جائے گا نون تو وہ والا آ جائے گا جو نون جمع مونس ہوتا ہے ہاں لیت لیت اب ان سب عورتوں کو جانا چاہیے لیت اب نہ کیسے اب کیسے ہوگا لیا صاحب لیا صاحب لیا صاحب صاحب لتا صاحب لیا صاحب نہ لیا صاحب لینا صاحب ان سب عورتوں کو جانا چاہیے نسارا ین شروع کا مطلب ہے مدد کرنا نسارا اچھا جی چاہیے کہ ہم مدد کریں چاہیے کہ ہم مدد کریں نسارا جنتورو سورو تو اس سے کیا امر کیسے بنا جائے گا چاہیے کہ ہم مدد کریں ہاں کیا ہوگا لین سور کیا ہوگا لین سور ٹھیک ہے ویسے آپ دیکھیں میں کرتا ہوں لی لینسرا سر لین سورا لنسرو لن لینسر لینسر لی نا کہ ہم مدد کریں اچھا اب ذرا کہیجیے چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں ہاں لنون سر سر سر چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں تو ہو گیا جی اس کی بات اب آتے ہیں ہم نون طرف نون تاقی نون تاکید امر میں بھی آتی تھی نا امر کے اندر بھی نون تاکید آتی تھی جیسے آپ نے کیا تھا امر آپ نے کیا تھا امر حاضر معروف افل افلا افلو افلی افلا افلنا اب امر حاضر معروف کا سکیلا اور خفیفہ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو کیسے آئے گا سکیلا اف فلن اف فلان اف فلن اف فلن اف فلان اف فلنان سکیلا دوبارہ سنیے اف فلن اف فلان اف فلن اف فلن اف فلان اف فلان اف فلنان یہ تھا سکیلا اب خفیفہ سنیے اف فلن اف فلن اف فلن تین سیکھے آتے ہیں اف فلن اف فلن اف فلن تو یہ خلیفہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس کے اندر جو حاضر کے اندر تھا غائب کیا تھا جیسے غائب گردان امر کے ہم نے کسی لیا لیا فلا لیا فلو رسا فلا لیا فلنا لیا فلن اب اس کی میں شکیلا کرتا ہوں لیا فلن لیا فلان لیا فلن لیا فلن لیا فلان لیا فلنا لیا فلن لینا فلنا یہ شکیلا تھی اور غائب کیسے آئے گی لیا فالن لیا فالون فالن فالن لینا فالن پانچ لیا فالن لیا فالون فالن لیا فالن اور لینا فالن ہو جائے گا نا اچھا مجھے اگر سیگا آپ نے بتانا ہے سمجھداری کے ساتھ جی وہ ہے اف اف النا النا کون سا سیگا ہے اف النا کون سا سیگا ہے سکیلا کا تو پتہ چل گیا اف النا سیگا کون سا ہے اس پل سے کریں ذرا اس پلن شکیلا سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی آ رہی ہے جمے کی اس پلن جمع مذکر حاضر پہلے امر حاضر معروف بنون شکیلا پہلے امر حاضر معروف بنون شکیلا کیا آئے گا اس پلن دیکھیں میں اس کو کردار ملاتا ہوں اس پلن اس پلان اس پلن آ گیا نا اس پلن اس پلان اس پل نان اچھا بننا اکت بننا اکتو بننا کون سا سیگا ہوگا بہت بڑی نشانی ہے نون سکتی سے پہلے اکتو بننا یکتب یک تو لکھنے کے معنی ہوتے ہیں کتاب یک تو کیا آئے گا اس کا امر کیسے آئے گا اکتب اکتو بننا اکتو بننا جمع مذکر حاضر مجھول نہیں ہے مجھول نہیں ہے معروف ہے اکتبن اکتب اکتبا اکتبو اکتبی اکتبا اکتبنا یہ تھا حاضر معروف شکیلا نہیں امر حاضر معروف سمپل جیسا اب شکیلا اکتبن اکتبان اکتبن اکتبن اکتبان اکتبنان تو کیا ہے اکتبن ہے نا معروف کا سیگا ہے نا شکیلا اگر مجھول ہوتا تو لام آتا شروع میں لام آتا ہے اسکول کے اندر اس کے امر کے ٹھیک ہے نا ہاں الف جو ہے رامسا جو ہے وہ اکتب معروف میں اچھا جی اکتب نان اکتب نان کون سی ہوگا Thank you. امام صادق کے لیے حاضر سکیلا اچھا، اب اس کے ہم سکیلا کے سکیلا کے ہاں، غنی غائب کے سکیلا میں چلے جاتے ہیں غائب غائب امر ہے نا کیا تھا غائب امر لیو فلیو فلا لیو فلو پلو لو پلو فلنا تھا نا یہ سکیلا کیسے بنایا تھا لیو فلنا ہاں، لیو فلان لیو فلنا للن لیتو فلان لیو فلنان لیو پلنا لینو ٹھیک ہے نا یہ ہم نے کیا تھا لی پالن لینو تکلم کے بھی آگے اب مجھے ذرا بتائیے مجھول چل رہا ہے مجھول چل رہا ہے تو کیسے بنے گا لیتون نسارا یترو مدد کرنا لیتون سر نان لیتون سر نان لیتون سر نان لتون سر لتون سرا لتون سرو لتون سری دوسرا لتون سرنا آ گیا تھا نا اس کا شکیلا بنائے لتون سرن نہ لتون سران لتون سرون نہ لتون سرن نہ لتون سران لتون سر امر کیسے تھا ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں امر حاضر اچھا جی ٹھیک ہے انہوں نے وہ کر لیں امر حاضر انہوں نے خیر اکٹھا کیا کتاب کے اندر ہم نے تو ارادہ ارادہ کیا چودہ سیگوں کا کیسے ہوگا لیون سے ہوگا نا لیون سر غائب سگے ہو جائیں گے سر سر سر سر لیون لیون لیون لیون لیون سرا ہاں، نہ اور اس کے اندر جو ہوا سگے بنے حاضر حاضر کے وہ کیسے بنتے تھے سر سر سر تو اس کا سکیلا بھی کیسے آئے گا لتون سرن لران سرون سرن سران سر تو یہ آ جائے گا نیتن سر نان امر مجبول نیتن سر میں نے کیا کہا تھا نتن سر نان تھا تو حاضر آئے گا نیتن سر نان نے اور نان کا سیکھا ہے تو مونس کا سیکھا ہونا چاہیے نان کا اس سے آگے چلتے ہیں پہلے نہیں کی طرف نہیں نہیں کی طرف چلتے ہیں جس میں کام کرنے سے روکا جائے ہم نے کیا کردان کی تھی لاسٹ امر نہیں کے اندر بھی یہی کام تھا حاضر اور غائب کو کیا چھ چھ اور اور آٹھ آٹھ ہے نا چھ اور آٹھ امر چاہیے نہیں حاضر معروف کیا تھا لاتا فل لاتا فلو لاتا فلی لاتا فلا لاتا فلنا یہ حاضر آ گیا نہیں حاضر معروف آ گیا لاتا فل لاتا فلی لاتا فلنا اور اس کا غائب کیسے کیا تھا ہم نے لا یا فلا یا فلو لا تقل لا تقل لا یا فلنا لا اقل لا نقل اس سے سکیلا اور خبروں ہی بنتے تھے اگر حاضر کا سکیلا بنائیں گے تو کیسے بنے گا لا لا تقلان لا تقلن لا تقلن لا تقلان لا فلان اور اگر غائب کا سکیلا بنائیں گے تو کیسے بنے گا لا یا فلن لا یا فلانا فلون لاتا پلان لاتا فلاں اب ثلاما یس لیمو کے معنی ہوتے ہیں ظلم یس لیمو کے معنی ہوتے ہیں ظلم ذالم لیمو ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا اب ذرا آپ نے میں اردو بولوں گا آپ نے اب کیا کرنا ہے نہیں کو آپ نے نہیں کا سیگا بنانا ہے ہم نے حاضر و غائب میں ڈیوائڈ کیوں کیا اس وہ اس طرح سے ڈیوائڈ کیا کہ امر کی طرح ہی ہے نا امر میں کام یہ تھا ایک ساتھی نے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ جی اس کو ہم علادہ کیوں کرتے ہیں جو نہیں کی گردان ہے اس کو سکس اور ایٹ کی گروپ کیوں بناتے ہیں سکس اور ایٹ حاضر کے علاقہ اور غائب اور والے جو ایٹ ہیں وہ علاقہ امر میں بھی یہی کام کیا تھا نا امر کے اندر کیونکہ امر حاضر معروف کی بالکل پیٹرن مختلف ہوتا ہے امر حاضر معروف کا وہ چھ سیگے جو ہوتے ہیں ان کا پیٹرن مختلف ہو جاتا ہے تو اس نے ہم کو علادہ کر لیا تھا ہم نے کہا امر اور نہیں کے اندر جتنے بھی آ جائیں جو کچھ آ جائے چاہے وہ معروف ہو چاہے وہ مجبول ہو چاہے وہ سکیلا ہو چاہے وہ خفیفہ ہو جیسا مرضی ہو سب کو کیا کرو اللہ پیٹرن بنا لو تو نہیں بھی اس جیسی نہیں بھی وہی چیز ہے نا امر ہی ہے اصل میں نہیں بھی امر ہی ہوتا ہے لیکن کام نہ کرنے کا تو ہم نے کہا چلو جی جیسے امر میں کام کیا تھا تو یہاں پہ ہم نہیں کے اندر بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کا پیٹرن مختلف بنا دیتے ہیں تو اب دیکھیں تم سب عورتیں ظلم نہ کرو حکم دیا جا رہا ہے نہ کرنے کا یعنی تم سب عورتیں ظلم نہ کرو ظالم یزلم سے کیا بنے گا نہیں کیا بنے نہیں تم سب عورتیں ظلم نہ کرو حاضر کے حاضر ظلم لا لا لا تظلم لا تظلم لا تظلم لا تظلمنا لا تظلمنا لا تظلم نہ ظلم یزلم لا تظلم تم سب عورتیں ظلم نہ کرو لا نہ سب عورتیں ظلم نہ کرو تم دو مرد ظلم نہ کرو کیا ہوگا تم دو مرد ظلم نہ کرو تم دو مت ظلم نہ کرو ہاں لات اس کا مجھول کیسے آئے گا مجھول کیسے آئے گا مجھول دیکھیں ظلم لا اسلم لا سلما لا سلم لا لاۃسلم لا اسلم کیا لاتو اسلم لاتو اسلم لاتو اسلم پلو پلا لا تو پلو لاتو پلی لاتو پلا لا تو پلنا آپ اپنے سامنے جو ہے نا جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اپنے سامنے وہ علم و شخص بھی کھول کے رکھا کریں علم و شخص اولین جو ہے نا وہ کھول کے رکھا کریں اور اس میں دیکھا کریں وہ پیٹرن کیا چل رہے ہیں وہ اپنے سامنے کھول کے رکھا کریں تاکہ آپ کو ایک پیٹرن پتہ چلتا جائے لاتو فل لاتو پلا لاتو فل لاتو پلی لاتو فلا لاتو پھل اس کا مجھول اب جیسے ظلم کیا آئے گا تو کیسے آئے گا لاتو ظلم لاتو ظلم لاتو ظلم لاتو ظلم لاتو ظلم اب آپ نے میں اردو بولوں گا آپ نے عربی بنانی تم دو مردوں پر ظلم نہ کیا جائے تم دو مردوں پر ظلم نہ کیا جائے ہاں اچھا یہ حاضر کا سیکھا تھا غائب کے سیکھے کیسے آتے تھے لا لا یزلم لا لا لا تزلم اور مجھول کیسے آئے گا غائب کا لا یوزلم لا یوزلم لا یوزلم لا تزلم لا تزلم لا یوزلم لا ازلم لا نزلم اچھا، لا یوزلم لا یوزلم لا یوزلم لا تزلم لا تزلم لا یوزلم لا ازلم لا نزلم یہ جو ہے لا یوزلم لا یوزلم لا یوزلم لا تزلم لا تزلم لا یوزلم لا ازلم اور لا نزلم آپ ذرا بتائیے ہم پر ظلم نہ کیا جائے ہم پر ظلم نہ کیا جائے ہم پر ظلم نہ کیا جائے کیسے کیا ہوگا ہم پر ظلم نہ کیا جائے ہم پر ظلم نہ کیا جائے ہاں لا لا نظلم اچھا اب سے سکیلا اور خفیفہ کیسے آئیں گے مثلا نہیں کہ لا لا منا لا لا لا لات لا نان لا منلی اور خفیفہ بنے گا تو کیسے بنے گا لا یا ہو جائے گا نا ایسے ہی ہوگا نا لا لا نزلیمن جی اس طرح چلے یہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ذرا شکیلا اور خفیفہ کے میں کرتا ہوں آپ نے تو مجھے بتانا ہے اچھا، چلے مجھے یہ بتائیں یہ کون سا سیگا ہوگا لا لا لا لانزلہ نزلہ ہاں، جمع مستقل آ جائے گا لانزلہ منا اور نون سکیلا مشغول آ جائے سکیلا مشغول اچھا ذرا یہ وہ بات ہوگی نا اب ذرا میں وہ کرتا ہوں سکیلا کے اندر آپ یوں ترجمہ جب کرتے تھے تو میں نے کو کہا تھا کہ آپ کیا کریں ہرگیز ہرگیز کا کر لیں سکیلا کے اندر یعنی جب نہیں کا حکم آیا نہیں کا نہیں کا تو کیا ہوگا میں مثلا کہتا ہوں لاتا لنا لاتا لنا لاتا فالنا تو ایک مرد ہرگز ہرگز یہ کام نہ کرے یعنی نہ کر لاتا لنا تو ایک مرد ہرگز ہرگز نہ کر اب ذرا اب میں اردو میں کروں گا اپنے عربی بتانی تم سب مرد ہرگز ظلم نہ کرو تم سب مرد ہرگز ظلم نہ کرو تم سب مرد ہرگز ظلم نہ کرو لا تظلمن لا لاتا لا تظلمن لا لاتا لا تظلمان لاتا ظلم کیا تم سب مرد ہرگز ظلم نہ کرو تظلمن تم سب مت اچھا جی اب ذرا بتائیے گا سمجھداری سے کام ہے وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کیے جائیں وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کیے جائیں ہرگز ہرگز ظلم نہ کیے جائیں وہ سب مرد ہرگز ہرگز ظلم نہ کیے جائیں وہ سب مرد ہرگز ہرگز ظلم نہ کیے جائیں وہ سب غیر کی بات آ رہی ہے کہاں سے آئے گا لا یوزلم سے کوئی نسیح قلعہ بنائے لا لا لایوسلمان آگے وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کیے جائیں لا یوسلم لا لایوسلم لا منا لا لان لا لا لمان نان لا سلم لا لانوس ہو جائے گا ہو جائے گا نا کہ نہیں ہو جائے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا ویسے ہی چل رہے ہیں کوئی فائدہ بھی ہو یا ایسے ہی چل رہے ہیں اس کو آپ لوگ ایک دوسرے سے میں نے آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں ایک دوسرے سے بار بار پوچھا کریں سرکیوں کی نشانی کیا ہوتی ہے سرکیوں کی نشانی کیا ہوتی ہے طالب علم جو سرکی ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھتے ہیں جس سے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہیں بیٹھے دوسرے سے بار بار یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے بس وہ ایک دوسرے کی اس طرح سیکھتا ہے آدمی بار بار تو شرفی طالب علم کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ٹائم بیٹھ کے ہی سوچتا رہتا ہے یہ کون سا ہوگا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں فوراً کوئی لفظ آ گیا فوراً سوچے حدیث پڑھ رہے ہیں فوراً کوئی لفظ آ گیا سوچیں کیونکہ کون سا سیگا کون سا ہوگا اس میں نشانی کون سی ہے مجبول ہے معروف ہے کون سی بحث ہوگی فوراً یہ چیز جب تک یہ ذہن نہیں بنائیں گے تب تک آپ کو سرف کے ساتھ مناسب پیدا نہیں ہوگا یہ کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے اگر آپ نے ایک مہینہ بھی اس طرح کی اپنے ایک وہ بنانا شروع کر دیا نا اس طرح کی طبیعت بنا لی تو آپ دیکھیں گے آپ کو خود بہت سرف آنا شروع ہو جائے گی سرف آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ خود بخود سرف ہے بار بار سوچے بن یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا کون سا سیگا بنے گا اچھا اس کا مجھول کیسا اس کا سکیلا کیسے بنے گا اس میں فلاں کیسے بنے گا تو وہ ایک آدمی کے کیسے ہونا چاہیے پھر پڑتا ہے کوئی چیز پڑھنے لگے تو صرف ایک دو لائن ہی پڑھ سکیں بس بلکہ وہ سب ایک لائن ایک لائن بھی مشکل سے مکمل ہو ایک لائن دوسرے دن تھوڑا سا زیادہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا زیادہ لیکن ایک دو مہینے گزرتے ہیں تو آپ کو خود بخود پتا چلنا شروع ہو جائے گی کیا ہوگا تو ٹائم تو چاہیے ٹائم تو چاہیے یہ تو آپ بھول جائیں کہ جی لیکن یہ بات ہے جنہوں نے سخت ناہ میں محنت کر لی سخت ناہ میں محنت کر لی وہ ساری زندگی خوشی خوشی آگے دوڑتے رہتے جنہوں نے سخت ناہ میں محنت کر لی وہ ساری زندگی خوشی خوشی دوڑتے رہتے عبارت پڑھتے ہیں آگے سمجھنے کے اندر اور جنہوں نے شروع میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی چلو جی میں تو پاس ہونا ہے نا کوئی بات نہیں پتے ہو جائیں گے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیے کر لیا یہ کر لیا لیکن وہ آگے پھر روتے رہتے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں یہ ایسے ایسے اے بی سی ہے کہ آدمی کو اے بی سی نہ بھی آتی ہو نا تب بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اے بی سی نہ بھی آتی ہو اگر کئی آپ کو لوگ ملیں گے جن کو اے بی سی پوری نہیں آتی ہوگی اے بی سی غلط بیچ میں الفابیٹ اردو کے اندر تو بہت زیادہ لوگ میں نے کئی لوگوں سے الف پہ تیز جب سنی تو اردو میں تو بہت لوگ غلطی کرتے ایسے ہی عربی عربی کے بھی الف آ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں آتی الف آ لیکن الف الفاط کا نہ آنا اس سے یہ نہیں ہوتا آپ پڑھ لیتے ہیں علی بچے نہیں بھی آتی تو آ جاتے آپ پڑھ جائیں لیکن اگر آپ کو شرط نہ آپ نہیں آتی اس کا مطلب ہے آپ عربی پڑھی نہیں جیسے کسی آدمی کو اردو نہ آتی ہو اور اس کو آپ بٹھا دیں کہ جی آپ نے اردو پڑھنی بھی نہیں آتی اور کہیں کہ جی آپ نے میٹرک کیا اردو کا پیپر آپ نے پاس کرنا ہے میٹرک کے اندر شاعری آ جائے اس کے سامنے اور کہا جائے کہ جی یہ شاعری ہے اس کا مطلب یہاں کے شاعر یہاں پہ کیا کہنا چاہتے اس بیچارے کو اردو نہیں پڑھنی آتی وہ کیا وہ شاعر کا مطلب کیا بیان کرے گا وہ شاعر کا مطلب کیا بیان تو وہ شاعر کا مطلب ہی اس کو نہیں آئے گا تو اب کیا تو ایسے ہی اس کو کیا کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ کو شاعری کے ساتھ نا مناسبت پیدا کرنی چاہیے شاعری آپ پڑھیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا وہ رہا اس کو اردو نہیں پڑھنی آتی وہ کیا شاعری سے مناسبت پیدا کرو اس لیے یہ مناسبت کے لیے یہ ساری چیزیں کے لیے ضروری ہے یہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے اور عربی کے اندر تو عربی کو پڑھنا اس لیے بڑا مشکل چیز ہے کہ جی، اعراب لگے نہیں ہوں اعراب لگے نہیں زبر پڑھنے زیر پڑھنے پیش پڑھنا کیسے ہے باقی چیزوں میں تو آسان ہوتا ہے پڑھ جاتا ہے آدمی اردو بھی پڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بھی پڑھ جائے گا انگلش بھی پڑھ جائے گا لیکن عربی ایسی نہیں عربی زبان تھوڑی سی اس لحاظ سے ذرا مشکل زبان اس لیے اس میں محنت کر لیں ذرا کہتا ہوں محنت ان شاء اللہ آپ دیکھیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آ جائے گی تو یہ نہ سمجھیں کہ جی بہت مشکل ہے بہت مشکل بھی نہیں ہے بہت مشکل بھی نہیں ہے بس تھوڑی سی ہمت کی بات اچھا یہ تو بات ہو گئی یہاں تک جو لی اب ہماری آگے اسما کی بحثیں ہیں جیسے اس میں فائل اس میں مقبول اس میں تفصیل ٹھیک ہے نا یہ اب بحثیں آگے آ رہی پہلے فیل کی بحثیں ساری تھی نا امر جی فیل ماضی فیل مظاہرے امر نہیں فیل اب آگے کیا ہوتا ہے اس میں فائل کیا ہوتا ہے اس میں فائل اس میں فائل اس میں ہوتا ہے اچھا فیل نہیں ہوتا اور ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اس میں فائل کو کیا کہتے ہیں فیل کہہ دیتے وہ بھائی یہ نام ہی کیا ہے اس کا اس میں فائل ہے وہ فیل نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو وہ اس میں نہ کہ فیل ایسے اس میں مفول وہ اس میں مفول کو بھی فیل بولتے اس میں مفول نام تم کہہ رہے ہو اس میں مفول پھر کہہ رہے ہو فیل ہے اس میں مفول بھی کیا ہے اس میں اس میں تفصیل وہ کیا ہے اس میں تفصیل اس میں تفصیل اس میں زر اس میں زر جگہ کا نام وقت کا نام اس میں آلہ اس میں تو یہ سارے آگے کیا آ رہے ہیں آپ اسما آ رہے ہیں ایسے ہی باقی آتا ہے اس میں مبال مبالخا جیسے غفار اللہ کا ایک نام آتا ہے نا غفار غفار بہت زیادہ ہاں، مفرت کرنے والا غفار یہ کیا مبالغہ یہ بھی کیا ہوتا ہے اس میں مبالغہ کہتے ہیں اس میں مبالغہ ایک چیز ہوتی ہے سفت مشبہ سفت مشبہ وہ بھی کیا ہوتی ہے اس موت مشبہ سفت مشبہ وہ بھی کیا ہوتی ہے جیسے اللہ کا ایک نام ہے سمیع سمیع یہ کیا ہے یہ سفت مشبہ ہے سمیع میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ کبھی کبھار یعنی یعنی ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ اللہ کی ذات کیا ہے سمیع سمیع ایک ہوتا ہے سامع سامع اس میں فائل ہے سامے کیا ہے اس میں فائل سامے کا مطلب ہوتا ہے اس میں فائل یعنی سننے والا سامے سننے والا تو سننے والا جیسے ہاں آپ لوگ میں بولنے والا ہوں آپ سننے والے ہیں ٹھیک ہے میں نہ بول رہا ہوں آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے گی ٹھیک ہے تو آپ کیا کہلائیں گے آپ سامے کہلائیں گے سامے ہیں سننے والا ہے بسامن تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ساری کائنات میں کوئی بندہ نہ بول رہا ہو کوئی جانور کوئی چیز ساری کائنات میں خاموشی چھائی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کے ہیں سمیع سمیع صفت مشبہ کوئی بولنے والا ہو یا نہ ہو اللہ پھر بھی سننے والے ہیں اور یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہم عالم کا لفظ نہیں کہتے عالم عالم نہیں کہتے اللہ کے لیے ہم کیا لفظ بولتے ہیں علیم علیم آپ نے کبھی کہا اللہ تعالیٰ یعنی عالم کا لفظ ہم لوگوں کے لیے بولتے ہیں عالم عالم اس میں فائل ہے جاننے والا اللہ کے لیے کیا بولتے ہیں علیم اس کا مطلب بھی کیا ہے جاننے والا جاننے والا تو وہ علیم ہی ہے اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے وہ جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ اگلے سال میں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے یعنی جا کے علم سیکھا وہاں پر بحث آئے گی یہ سطح مشبہ اور اس میں فائل میں کیا ڈفرنس کیا ہوتا ہے سطح مشبہ اور اس میں فائل میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ آسمان ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا آ گیا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اس میں اس میں فائل ہم نے گردان ایسے کی تھی فا علم فا علا نے فا علینا فا علا تم فا علا نے فا علا فا علم فا علا فا علا تم فا علا فا اب مجھے بتائیے گا میں ایک گردان کرتا ہوں ذرا جیسے ظاہب ظاہب جانے والا ظاہب کا کیا مطلب ہے جاننے جانے والا جانے والا ذاہب ذاہبان صاحبان سا ذاہبتان بونا اب ذرا مجھے بتائیے یہ کون سا سیگا ہوگا ذاہبون ذاہبون کون سا سیگا ہوگا ذاہبون بونا ذاہبون علنا ہاں جمع مذکر اس میں فائل بس جمع مذکر اس میں فائل ہے جمع مذکر اس میں فائل ہاں جانے والے سب ماتے ہیں جو جا رہے ہیں اچھا ذاہبتن ذاہبتن پا علتن کون سی گاہ ہوگا ذاہبتن پا علت ہاں، واحد مونس اس میں فائل واحد مونس اس میں فائل جالسم کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا جالس جالس جالسان جالس سونا جالس رتم جالس تان جالس کیا مجھے بتائیے جالسا تان کون سا سیگا ہوگا جالسا تان جالسا ہاں، تان کون سا سیگا ہوگا جالسا تانا تسمیا مونس میں فائل تسمیا مونس میں فائل جالسا تم جالسا تان جالسا تم جالسا تم نا جالسن جالسا کریں جالسن جالسان جالسن جالسا تم جالسا جالسا اچھا سل یس علو سے سیگا بتائیے کون سا سیگا ہوگا جمع ذکر اس میں فائل کیا میں نے سوال کرنے والے ہیں تا علونہ سوال کرنے والے اب ذرا میں اردو کروں گا آپ نے مجھے عربی بتانی ہے کہ اس کی عربی کیا آئے گی پوچھ یعنی سائل کا مطلب کیا تھا پوچھنے والا تو بتائیے پوچھنے والے دو مرد پوچھنے والے دو مرد پوچھنے والے دو مرد پوچھنے والے دو مرد عربی کیا ہوگی ہاں سا علم اعلان سا اعلان پوچھنے والے دو مرد پوچھنے والی ایک عورت پوچھنے والی ایک عورت سا علت سائلہ آپ پڑھتے بھی ہوں گے سائلہ سوال کرنے والی ایک اور سائلہ اچھے اردو میں بھی لگ سکتی سائل کو نہیں سائل کو سائل مانگنے والا ہے سائل کیا ہوتا ہے مانگنے والا پوچھنے والا ہر طرح سوال کرنے والا سوال کرنے والا سائل کو نہیں یہ الگ سوال ہے اردو میں بھی ہم کتنی استعمال کرتے ہیں عالم اس میں سائل ہے عالم عورتوں کے لیے بولتے ہیں عالمہ فلاں خاتون عالما ہے تن ہے ہے ٹھیک ٹھیک ہے فلاں آدمی بڑا زاہد ہے زاہد زہد ہے میں فائل ہے بڑا عابد ہے عبادت کرنے والا اس میں فائل ہے کتنے عمل فاطی دیکھیں اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں غور نہیں آپ نے ہر ہر چیز پہ غور کرنا ہے ہر ہر چیز پہ غور کرنا پھر اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کلام بڑا عالم ہے عالم ہے بڑا عالم ہے وہ بھائی عالم اور لفظ ہے عالم اور لفظ ہے تو کلام بڑا عالم ہے اس میں فائل ہے عالم تو اور اس چیز کو کہا جاتا ہے عالم تو ہم اردو کے اندر بھی اس طرح وہ بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آج اتنا ہو گیا کل ہم انشاءاللہ اس میں مقبول اس میں زر اس میں اعلیٰ اس میں تفصیل یہ انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے تو ہمارا جو ہے یہ کام وغیرہ مکمل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہمارا آگے ہم شروع کر دیں گے پھر دوسرا دوسرا علم سخت اولین کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا وہ اب آپ کو یاد ہونی چاہیے گردانے تاکہ اس میں تو پھر اب گردانے ہی چلیں نہ کا اجرا بھی ہوگا نہ آپ کا اجرا بھی ہوگا بھی آپ نہ کریں نہ آپ کا سبق بھی چلے گا نہ اجرا بھی شروع ہوگا لیکن میں ابھی آپ کو یہ یہ ختم کرواؤں گا جو یہ والی اس میں غیر متمکن کے اقسام مکمل ہو جائیں اس میں غیر متمقن کے اقسام بلکہ اس میں غیر کے اقسام کی بجائے میں جب تک ادھر نہ پہنچوں نا بہت آگے چلا جائے گا مرفوعات مرتوبات مجرات بہت آگے چلے جائیں گے لیکن اس کا بھی انشاءاللہ شاء اللہ اجرا جو بھی کریں گے اس کا بھی اجرا شروع کریں گے